سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ و صحبی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے اور میں نے عرض کیا کہ ترتیب نہیں چونکہ صرف یاد کرایا جا رہا ہے یہودیوں اور کوئی اس دین کو نہ مانے تم نہیں مانتے ہو چار ہزار نبیوں نے آ کر تمہیں بتایا گیا کہ آخری پیمبر آنے والے ہیں ان کو ماننا آخری کتاب آنے والی ہے اس کو ماننا اور اتنے اتنے انعام تم پر ہوئے اور پھر میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ میرا حکم مانو اور تم نہیں مانتے ہو وہی تسکہ اور یاد کرو اس تسکہ جب پانی مانگا موسا موسا علیہ السلام نے لکھو ہی اپنی قوم کے لیے کس سے مانگا اللہ سے انبیاء کرام اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور یہی دعوت لے کر آتے ہیں اللہ ہی سے مانگو یہ کب کی بات ہے جب وادی تیہ میں پہنچے تو قوم نے مطالبہ کیا پانی اور پانی ہے نہیں یہ تو ریگستان خشک علاقہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ پانی اے اللہ پانی فقلنا تو ہم نے کہا ادرب ماریے آپ بے آسا کا اپنی لاٹھی کو الحجرا پتھر پر جیسی لاٹھی ماری ف تو ان فجرت پھٹ پڑے منہو اس سے اثنتا عشرت آئینہ بارہ چشمے میں سمجھتا ہوں وہ خطا ہوئی ہمارے یہاں تفسیروں میں اکثر لکھا رہتا ہے کہ ایک پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی جیب میں رہتا تھا وہی کبھی ان کے کپڑے لے کر بھاگتا تھا اسی کو مارا تھا اس میں سے بارہ چشمے نکلے تھے نہیں یہ چیز عقل سے بھی بعید ہے تاریخی حقائق سے میں بھی کمزور ہے ایک پہاڑ ہے اور آج تک بارہ چشموں کے نشانات کہتے ہیں کہ موجود ہیں کم سے کم ہم سے ایک صدی پہلے ایک سیاح گیا ہے اس نے تو پورے احوال وہاں سے لکھے ہیں کہ آج تک اس کے نشان موجود ہیں آج اگر نہیں نہ ہوں فرض کریں میں تو گیا نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بڑا پہاڑ ہے اس میں لاٹھی ماری گئی بارہ چشمے نکلے بارہ کیوں ان کے بارہ خاندان تھے ہر خاندان کے لیے ایک چشمہ نکلا قد عالمہ کلو اناسن قد عالمہ دیکھیے قد کا لفظ جہاں بھی آئے اس کے معنی یقیناً مظاہرے پر آتا ہے تو آپ یاد کرتے ہوں گے گرامر میں اس کے معنی ہوتا ہے کبھی کبھی مگر قرآن میں اس معنی میں نہیں آیا ہے قرآن میں ایک ہی معنی ہے اس کا یقیناً پکی بات ہے قد عالمہ یقیناً جان لیا عالمہ جان لیا کلو اناسن ہر اناسن ہر شخص نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو کس کو کس چشمے سے پینا ہے وافر مقدار میں پانی اللہ اکبر کلو کھو وہ منا اور سلبہ وشربو اور پیو میرے رزق اللہ ہی اللہ کی روزی میں سے ولا تعثو اور مت پھرو تم فی الارض زمین میں مفسدین اس حال میں کہ تم فساد کرنے والے ہوں توجہ لا تعثو کے حقیقی معنی ہے فساد نہ کرو تم فی الارض زمین میں مفسدین اس حال میں کہ تم فساد کرنے والے ہوں یہ اب دونوں معنی کے لفظوں کے معنی ہے فساد کرنا تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اللہ ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرمائے ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے اردو میں سب سے پہلا ترجمہ کیا اور جو ترجمہ ان کے ترجمے کے مطابق ہوگا وہی ترجمہ صحیح ہوگا اور جو ادھر ادھر جا رہے ہیں تو وہ نذیر احمد صاحب کے بقول ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں تو انہوں نے ترجمہ کیا اس کا کہ اردو محاورے میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے لا تاسو مت پھرو تم فل الارض زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے تو ہم بھی وہی کرتے ہیں وعید کل تم یہ دیکھو چشمہ ملنا کتنا بڑا انعام تھا اس نعمت کو یاد کرو وعید کل تم اور یاد کرو جب تم نے کہا یا اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبرا ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے اعلیٰ تعامن واحد ایک ہی کھانے پر صرف منا اور ہی کھاتے رہیں بس ایک ہی کھانا بس ایک ہی کھانا لنا ربک دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج نکالے وہ لنا ہمارے لیے مما اس میں سے تم بت الارض تم بھی تو ماں کے معنی جو ہم نے پڑھا جو تم بھی تو اگاتی ہے الارض و زمین ان چیزوں کو ہمارے لیے دے جن کو زمین اگاتی ہے کیا کیا اگاتی ہے زمین ممبا کلیحہ من کے معنی سے ہوتا ہے کبھی کبھی معنی چاہے کبھی کبھی اس کے معنی یعنی من بقلیہ یعنی زمین کی سبزیاں وقصہ یعنی زمین کی ککڑیاں وفوما اور یعنی زمین کے گیہوں اور بعض نے ترجمہ کیا یہ لہسن وعدہ سیاہ لیکن گیہوں کا ترجمہ زیادہ مناسب ہے وعدہ سیاہ یعنی زمین کی دالیں و بس اور زمین کے پیاز یہ جو زمین اگاتی ہے جن چیزوں کو یہ ہم کو کھانے کو ملیں منا اور سلوا کیا چیزیں ہیں اللہ اکبر علیہ السلام نے فرمایا یہ بد ذوقی ہوا ادنا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اللہ اس چیز کو ہوا ادنا جو گھٹیا ہے بلدی اس چیز سے ہوا خیر جو بہتر ہے بہتر کو منا اور سلوا کو چھوڑ کر کے یہ دنیا کی گھٹیا چیزیں لینا چاہتے ہو تمہیں ہوا کیا ہے اے بے تو مصرا اترو تم کسی شہر میں کسی شہر میں متعین نہیں ہے فعین القم تو بے شک تمہارے لیے ہے ماسال تم جو تم نے مانگا مطلب اگر یہ چیزیں کھانی ہیں تو جاؤ کسی بھی زمین میں کاشتکاری کرو محنت کرو مل جائیں گی جب تمہیں فری کا کھانا پسند نہیں ہے اور یہ تو مفت میں مل رہا ہے اور وہ جو اوپر کہا تھا نا کہ منا اور سلوا کی ناقدری کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا اپنے اوپر ظلم کیا تو منا اور سلوہ کی کیا ناقدری کی بعض حضرات نے لکھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ بس ایک وقت میں کھاؤ اور کھا جاؤ بچا کر مت رکھو انہوں نے بچا کر رکھا یہ ناقدری تھی وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ناقدری خود قرآن بیان کر رہا ہے تو یہ بیان کرنی چاہیے نا کہ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہمیں چاہیے ہمیں تو سبزی اور ککڑی اور یہ چاہیے تو فرمایا کہ پھر کاشتکاری کرو محنت کرو لیکن کس شہر میں جا کر محنت کریں کہیں نہیں گئے وہ براد تھا پھر کھو دو تلاش کرو چنانچہ اس کے بعد جب منا اور سلوا بند ہوا چالیس سال تک یہ وادی تیہ میں ہی رہے تو وہیں جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا اگ سکتا تھا اس میں تو اگتا ہی کچھ نہیں وہی کھا کر کے گزارا کیا کالا تس تبدیلوں کیا تم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اللہ دی اس چیز کو ہوا ادنا جو گھٹیا باللہ دی اس کے ہوا خیر جو بہتر ہے اہ تو مصرا اتر جاؤ کسی شہر میں فعینا سل تم تو تمہارے لیے ہے جو تم نے مانگا یا چلے جو یہاں سے آگے مالکہ کی طرف اشارہ ہو لیکن اس کے لیے تو پھر جہاد کرنا ہے وہ سورہ معاہدہ میں آ رہا ہے کہا وہاں چلو کہنے لگے وہاں تو نہیں ہم جا سکتے ہیں اللہ کے راستے میں قربانیاں تو نہیں ہم دے سکتے ہیں وہ علیہم بت ذلّہ اور جب انہوں نے اس طرح ضدیں کی تو ذریبت ماری گئی علیہم ان پر ازلت و ذلت و اور غربت مسکنت کے معنی غریبی لیکن یہودی تو دنیا بھر میں سب سے مالدار ہے اللہ کے حبیب نے خود اس کا جواب دے دیا الغنا غن القلب مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے جتنا یہودی دل کا غریب ہے کائنات میں اتنا کوئی غریب نہیں ہے پوری دنیا کے خزانے یہودی کے پاس آ جائیں مگر اس کے باوجود بھی وہ کسی کی جھونپڑی کو بھی برداشت نہیں کرتا چاہتا یہ بھی میرے پاس آ جائے یہ اللہ نے ان کو سزا دی ان کے نافرمانیوں کی وبا او بے با او اس کا منع کرتے ہیں اردو میں لوٹے لیکن زیادہ مناسب ترجمہ ہے اس کا مستحق ہونا با او اور وہ مستحق ہو گئے وبا او بے من اللہ اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے ذالک کبھی انّہم اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے کیوں توجہ ذالک کبھی انّام کانو یکفرون اس وجہ سے کہ کانو یکفرون وہ کفر کرتے تھے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہ یکتلون نبیین اور نبیوں کو قتل کر دیتے تھے بغیر الحق ناحق اللہ اکبر کتنے انبیاء کو قتل کیا یہودیوں نے ان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے معمولی معمولی باتوں پر یہودیوں کو قتل یہودیوں نے انبیاء کرام کو قتل کر دیا اور قرآن نے کہا بغیر الحق بغیر الحق کا مطلب کہ کوئی وجہ نہیں تھی ذرا سی کوئی وجہ ہوتی تو کہا جا سکتا کہ جی ٹینشن ہو گئی تھی غصہ آ گیا تھا نہ کوئی وجہ نہیں تھی صرف اس لیے قتل کر دیا کہ ہمیں نیکی کا حکم کیوں دیتے ہیں ذالک کا بھی یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کو وہ قتل کرتے تھے لیکن اتنا بڑا جرم کرنے کیوں لگ گئے یہ چھوٹا کام تھا اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا ذالک بما آسو یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے چھوٹی نافرمانی کرتے کرتے کرتے کرتے دل اتنے کالے ہو گئے کہ نبیوں کے قتل تک پہنچ گئے تو چھوٹی نافرمانی کیوں کرنے لگے وکان یا تدون اور یہ اس وجہ سے تھے کہ وہ حدوں کو کراس کرتے تھے مزاج میں ضدی پن آ گیا تھا ان کو کہو بیٹھو کھڑے ہو گئے ان کو کہو کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاتے ہیں ضد ماننا نہیں اس کی وجہ سے نافرمانیاں کی اور نافرمانی کرتے کرتے دل کالے ہو گئے تو نبیوں کو قتل کر ڈالا ان الدین آ مانو بے شک وہ لوگ ایمان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے یہاں تک یہودیوں کا کچھ تذکرہ ہوا صرف ان کی باتیں ان کو سنائی جاتی رہیں ڈھانٹا جاتا رہے ڈھانٹا جاتا رہے تو اس سے تو آدمی مایوسی کا شکار ہوتا ہے قرآن اصل تسلسل کو روک کر کے بیچ میں کہتا ہے اللہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ کو نہ رشتہ داری مسلمانوں سے نہ یہودیوں سے اس کے سب بندے ہیں سب اس کے ہاں برابر ہیں اے ساری انسان ساری دنیا کے انسانوں مان جاؤ اگر تم مان جاؤ گے آج بھی توبہ کر لو گے اس کا در کھلا ہے اور اللہ تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کا ماننے والوں سے وعدہ ہے ان اللہ دینہ آمنوں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادو اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا تھا ون اور وہ لوگ جو عیسائی شمار ہوتے ہیں وہ اور وہ لوگ جو صابی ہیں صابی کون ہیں بڑے آسان لفظ ایسے تو صابی کہتے ہیں کہ ایک فرقہ تھا عراق میں اور دوسرے علاقوں میں بھی لیکن قرآن کے انداز سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن انسان کو تین حصوں میں چار میں بانٹتا ہے ایک ماننے والے مسلمان دوسرے یہودی تیسرے عیسائی اور چوتھے ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کے سب نان بلیور وہ سب کے سب اس میں آ گئے اسابئینہ سابی قسم کے لوگ ان چاروں طبقوں کو مخاطب کیا قرآن نے کہا من آمن باللہ جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر لیکن اس پر آپ کو اشکال ہوگا کہ پہلا طبقہ تو ہے ہی آمنو والا تو اس کو دوبارہ کیوں کہا گیا جو ایمان لائے گا صرف اور بھی تفسیریں ہیں لیکن مناسب یہی صرف یہ بات بتانے کے لیے اللہ کو کوئی خصوصی تعلق مسلمانوں سے بھی نہیں صرف نام کے مسلمان بن جائیں نام یہودی رکھ لیں نام عیسائی رکھ لیں نام کا کوئی اور دھرم بنا لیں اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں من نامنا نام کا کوئی مسلمان ہو وہ بھی سنیں من آمنا جو بھی ایمان لائے گا باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر وہ عاملہ اور نیک عمل کرے گا فلاحم ان سب کے لیے جو بھی آج بھی کوئی یہودی ایمان لائے اس کے لیے بھی اس وجہ سے نہیں کہ تیرا باپ یہودی تھا ماں یہودی تھی اس لیے تجھے چھوٹی کوالٹی کی جنت ملے گی نہیں نہیں لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے آئندہ رب ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی ڈر نہیں ولا ہم زنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے آئندہ کے لیے کوئی ڈر نہیں اور گزرے ہوئے کا کوئی غم نہیں وہی خزنہ اب پھر پچھلی بات واپس جو تفصیل سنائی جا رہی تھی نا یہ انعام کیا یہ انعام کیا اور ایک انعام سنو وہی زخنا اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا میسا کا کم تمہارا پکا وعدہ تم سے وعدہ لیا کہ تورات پر عمل کرو گے مگر کیسے لیا علیہ السلام تورات لے کر کے آئے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں اللہ کا کلام ہے ستر لوگوں کو لے کر کے گئے آ کر ان ستر نے گواہی دی کہ ہاں یہ بالکل اللہ کا کلام ہے کہا اچھا آپ بتاؤ کیا کیا کرنا ہے انہوں نے جب احکام بیان کیے کہ یہ یہ حکم ہے یہ یہ حکم ہے کہ یہ بڑا مشکل حکم ہے ان کو دوبارہ بدل کر کے لاؤ ذرا آسان آسان حکم لاؤ اس کے اوپر اللہ کا غضب آ گیا فرمایا یہ تور پہاڑ ہے یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اگر تم نہیں مانو گے ورفانہ اور بلند کیا ہم نے فوقہ کم تمہارے اوپر اتور اتور پہاڑ کو اکثر تو کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے تور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر رکھ دیا گیا اور کہا ماننا ہے تو مانو ورنہ ابھی گرا لیکن دوسرا طبقہ کہتا ہے یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں چونکہ یہاں تو بلند کرنا ہے لیکن آگے سورہ آراف میں آ رہا بھائی نہ تک نل جبالا جب ہم نے پہاڑ کو اکھاڑ کر ان پر رکھا مگر دوسرا طبقہ کہتا ہے نتکا کا معنی ہلانا بھی ہے زلزلہ آیا اور ان کو بتایا کہ ابھی گرا چاہتا ہے تمہارے اوپر ماننا ہے کہ نہیں ماننا انہوں نے کہا نہیں مان گئے ہم ورفا فوقکم اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر اتور اتور پہاڑ کو کس لیے خزو پکڑو میں آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا قوت ان طاقت کے ساتھ وز کرو اور یاد کرو معافی فیہ جو اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ لیکن تم نے کیا کیا ثم تولیتم پھر بھی تم پھر گئے ثم کے معنی پھر ہر جگہ آئے گا وعدہ لیا مگر پھر پھر گئے کیسے طلح طول کے معنی پھرنا پھر گئے تم ممباد ذالی کا اس کے بعد بھی یعنی تور پہاڑ میں زلزلہ آیا اور تم نے یقین کیا ہم پر گرنے لگا ہے مانے مگر پھر بھی پھر گئے فلولا فضل اللہ علیکم تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر و اور اس کی مہربانی نہ ہوتی لکن تم تو ضرور تم ہو جاتے ہونے کا معنی من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے سب برباد ہو جاتے یہ اللہ کا کرم ہے اتنے بڑے بڑے تم جرم کرتے رہے اللہ تم کو پھر موقع دیتا رہا ایک اور جرم سنو کیا کیا جرم کیا یعنی اوپر دعویٰ تھا نا کہ تم نے اس کے بعد وجود پھر گئے تم اللہ کے وعدوں کو چھوڑ دیا کیسے چھوڑا کہا تمہاری تاریخ کا ایک واقعہ اور سنو سنہرا باب کیا عجیب واقعہ ہے ان کی تاریخ کا اور یہ بہت بعد کا ہے حضرت داود علیہ السلام کے زمانے کا ہے ان کے زمانے میں ان کی بادشاہی کے دور میں ایک ایلا نام آتا ہے ہماری تفسیروں میں ایلا نام کا ایک شہر تھا لیکن تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ آج جو اسرائیل کی بندرگاہ ہے اور جس کو ایلات کہتے ہیں اور جو بیر احمر کے کنارے پر ہے یہی وہ بستی تھی جس کو ایلا کہتے تھے یہاں کے لوگوں کو مچھلی پکڑنے کا بڑا شوق تھا اوپر سے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہفتے میں سے ایک دن رکھو صرف عبادت کے لیے اور وہ دن تحقیق کے مطابق ان کو جمعہ بتایا گیا مگر ان کی مزاج میں ضد ضد پناہ تھا کہنے لگے نہیں جمعہ نہیں اگلا دن رکھ لو حالانکہ بھئی ہفتے میں ایک دن رکھنا ہے کوئی بھی رکھ لو لیکن ان کو بس یہ مزاج تھا کہ اصل بات ماننی نہیں کہنے لگے نہیں سنیچر کا دن رکھ لیجیے اگلا دن تو کہا ٹھیک ہے سنیچر کا دن ہو گیا صبح سے شام تک صرف عبادت کے لیے کوئی اور کام نہیں کرنا ان کو مچھلی پکڑنے کا شوق انہوں نے ہفتے کے دن میں بھی مچھلیاں پکڑ ڈالی اور وہ بھی بڑی فراڈ کے ساتھ کہ ہفتے کے دن نکال کر میں میں لے جاتے تھے تھے اتوار کو پکڑتے اس اس پر پر اللہ اللہ کا کا عذاب آیا کے مقابلے ہم کرم حضور نے فرمایا میں آسان دین لے کر آیا ہوں ہمیں کہا گیا ہفتے میں سے ایک دن عبادت کا ہے کون سا دن جمعہ کا مگر وہ بھی کب فرمایا جب ادا نو دیالیس سالہ جب نماز کے لیے آزان دی جائے تب سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک نماز ختم ہوئی امام صاحب نے ابھی دعا بھی نہیں کی فائدہ قدر یا تصلا فن تشروف العرد جب نماز پوری کر دی گئی جاؤ گھومو پھرو زمین میں اور حلال روزی تلاش کرو مگر اتنے وقت ہمارے یہاں بھی کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ بعض فقہ نے کہا اس دور میں کسی نے نکاح کیا نکاح ہوا ہی نہیں ایک طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کوئی بزنس کا کام کیا وہ ہوا ہی نہیں ولاقد عالم تم اور یقیناً تمہیں معلوم ہے اللہ دینا وہ لوگ اعتدو جنہوں نے زیادتی کی تھی منکم تم میں سے فی صب سنیچر کے دن میں ہفتے کے دن میں سیچرڈے سبت فقلنا تو ہم نے کہا لہم ان سے کونو ہو جاؤ تم قرادتاً بندر خاص ذلیل بندر اور تحقیق یہ ہے کہ واقعتاً بندر بن ہی گئے تھے اور کچھ ان میں سے سور بن گئے تھے خنزیر بن گئے تھے اور کون بنے تھے خنزیر آئے ہائے ایک تو وہ جو بوڑھے ہو کر بھی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے تھے اور دوسرے ان کے مولوی مذہبی پیشوا جو مذہبی پیشوا ہونے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے تھے وہ خنزیر اور عام لوگ بندر بنا دیے گئے اور ایک ہفتے کے بعد سب مر گئے فجالنہا تو ہم نے بنایا اس واقعے کو نکالاً عبرت کی چیز نکال وہ سزا جس کی گرج ساری جگہ سنائی دے اور جس کی وجہ سے دوسرے لوگ سبق حاصل کریں لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہ جو وہاں موجود تھے جو اس وقت میں تھے وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے پیچھے کے زیادہ معنی جو ان کے بعد آنے والے تھے میں اور آپ وما وزۃۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت نصیحت کس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑا نیک آدمی ہے نافرمانوں کو سزا ملتی ہے وہ اسی سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور نکال کس کو کہتے ہیں کہ دس چور تھے ایک کو سزا ملی دوسرے ڈر گئے کہ یار کہیں ہمارے بھی ہاتھ کٹیں گے تو انہوں نے چوری چھوڑ دی وہ ان کے لیے نکال ہے نیکوں کے لیے معاوضہ ہے قصہ ایک ہی ہے لیکن تعبیر الگ الگ کیسی نافرمانی فرمانی یہ تو حضرت داود علیہ السلام کا قصہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ سنو اللہ کے حکموں کو انکار کر دینا یہ کم جرم ہے اس سے بڑا جرم ہے کہ کہو کہ مانیں گے دین کو مگر دل سے نہ مانیں اور فراڈ کر کر کے اور دھوکہ کر کر کے اللہ کے دین کا انکار کریں دھوکہ دے دے کر فراڈ کر کر کے اللہ کے دین کا کیسا انکار کرتے تھے اس کی ایک مثال وعید قال اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی قوم ہی اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یا حکم دیتا ہے کم تم کو کہ تم ذبح کرو بقرتن ایک گائے قالو انہوں نے کہا آتا تخذنا کیا تم بناتا ہے نہ ہم کو حضو مذاق کرنے کا ذریعہ مسئلہ کیا تھا کبھی ضروری چیز قرآن پاک ایک قصے کی جو بعد کی ہوتی ہے وہ پہلے کہہ دیتا ہے اور پہلے کی بات بعد میں لاتا ہے اصل بات وہ نیچے آ رہی ہے وہ کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی وادی تیہ میں ایک آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر ڈالا تو جس نے قتل کیا تھا وہی شور مچانے لگا قاتل کو حاضر کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے جی پکڑو کون ہے مجرم کس نے قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا حصہ کاٹ کر کے مردے کو لگاؤ مردہ زندہ ہوگا بتائے گا کس نے قتل کیا ہے بعد میں گائے ذبح کی گئی اور مردے کو لگائی گئی اور مردہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ یہ جو سب سے زیادہ شور مچانے والا مرنے والے کا بھتیجا ہے اسی نے اپنے چاچے کو قتل کیا ہے جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے ہائے ہائے لیکن وہ کہہ رہے تھے قاتل کو حاضر کرو لیکن جب کہا کہ گائے ذبح کرو تو اس حکم کو ٹالنے کے لیے انہوں نے کیسے بہانے کیے پہلا بہانہ کہنے لگے آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے کیا عجیب بات ہے ہم کہہ رہے ہیں قاتل بتاؤ کون ہے آپ کہتے ہیں جی گائے کو ذبح کرو قاتل کو اور گائے کا کیا جوڑ ہے اعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ لیتا ہوں ان اس بات سے اکونا کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے اس سے معلوم ہوا جب بھی دین کا مسئلہ بتایا جائے صاف صاف مسئلہ بتانا چاہیے مذاق نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی کر رہا ہے جہالت کا کام کر رہا ہے اور مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا اور وہ مسئلے کو سمجھ رہا ہے کہ مولوی صاحب مذاق کر رہے تھے اس کا مطلب وہ جاہلوں کا کام کر رہا ہے لنا قالو بہت سارے ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے جن جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ علم کی جانکاری دی ہے کہ ان کو مسئلہ پوچھا جائے وہ آگے سے مذاق کر دیتے ہیں مذاق نہیں کرنا چاہیے قالو انہوں نے کہا اچھا ذبح کرنی پڑے گی تو بتاؤ گائے کس کو کہتے ہیں کیا ان کو معلوم نہیں گائے کیا ہے ادعو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یوبین کہ وہ بیان کرے واضح کر دے لنا ہمارے لیے ماں ہی وہ کیا ہے گائے کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اسے مراد یہ نہیں ان کی کہ ہم نہیں جانتے گائے کیا ہوتی ہے یہ نہیں بتاؤ بیڑ بکری تو نہیں مقصود ان کا کیا ہے کہ کس قسم کی گائے ذبح کرنی ہے وہ قسم کہنا چاہتے ہیں کالا ان نحو یقول موس علیہ السلام کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان نحو بے شک وہ کون اللہ یقول کہتا ہے ان بے شک وہ جس گائے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو بقراتن ایسی گائے ہو لفارضن جو بہت بوڑھی نہ ہو ولا بکرن اور جو بالکل چھوٹی نہ ہو فارض وہ گائے جس کو جو اب گیابن نہیں ہو سکتی بکر وہ چھوٹی گائے جو ابھی گیابن ہو ہی نہیں سکتی ہے بچھڑی اوان بلکہ کیا ہو اوان ہو اوان کون سی گائے جو ان دونوں عمر کے بیچ میں ہو اب اس کو ہر علاقے میں الگ الگ کہتے ہیں تو وہ چھوٹی عمر بیچ کی عمر جو گیابن ہونے کے بالکل قریب ہو اوان عوان ہو بین ذالی کا اس کے بیچ میں اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہم لوگ بیڈ ہی کہتے ہیں فف آلو تو کرو تم جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کہاں کرنے والے تھے ٹالنا چاہتے ہیں قالو انہوں نے کہا چلو یہ تو پتہ چل گیا بوڑھی نہ ہو اور بچڑی نہ ہو لیکن یہ تو بتاؤ کلر کیسا ہو ارے کوئی بھی کلر ہو اس سے ایک اور ضابطہ معلوم ہوا جو حکم جس طرح آئے اسی طرح مان لینا چاہیے جب اس میں نون میں نقطے نکالیں گے ہندی کی چندی کریں گے بال کی کھال اتاریں گے تو حکم سخت ہوتا چلا جائے گا اور یہ سورہ انعام میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شاء ساتویں پارے میں وہاں میں تفصیل عرض کروں گا کہ آپ نے آخری حج کے موقع پر کہا فوراً ایک صاحب نے تفصیل معلوم کرنی چاہی آپ نے بتا دیا مگر پھر ڈھانٹا بھی قالو انہوں نے کہا ادعو دعا فرمائیے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین وہ واضح کرے لنا ہمارے سے ہمارے لیے مالو لونہا اس کا رنگ کیسا ہے کلر کیسا قال انہو قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ وہ کون اللہ دیکھیے اب بے شک اب تو آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ ان کے معنی بے شک وہ یعنی اللہ یقولو کہتا ہے ان بے شک وہ یعنی جس گائے کی ذکر ہو رہا ہے بقرا تن ایسی گائے بقرا تن ایسی گائے ہے سفرا او پیلا ہو اس کا رنگ پیلے کلر کی ہو فاق گہرا ہو لونہا اس کا رنگ تصر ناظرین خوش کرتی ہو وہ ان ناظرین دیکھنے والوں کو اور دوسرا معنی خوش کرتا ہو وہ کلر دیکھنے والوں کو یہ کلر کا ترجمہ اکثر نے کیا ہے لیکن اس پر آپ کے ذہنوں میں ایک اشکال ہوگا جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہوں گے کہ تصر تو مونس ہے اور لون تو مذکر ہیں لیکن بعض دفعہ مضاف علیہ مذکر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی فعل کو مذکر لاتے ہیں اور مونس ہوتا ہے تو فعل کو حالانکہ مضاف کا اعتبار ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی مضاف علیہ کا حسنت جمیع جمیعلی دیکھیے جمیع فائل ہے لیکن حسنت مونس لائے ہیں تو اسی طرح تصر اچھا کر دے خوش کر دے وہ الناظرین دیکھنے والوں کو قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجیے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یوبین وہ واضح کرے لنا ہمارے لیے ماہیا وہ کیا ہے ان نل کیوں دوبارہ تیسرا سوال کر رہے ہیں کہا ابھی بھی بات کلیئر نہیں ہوئی ان ن البقارہ بے شک گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے علینا ہمارے سامنے ابھی اور کچھ اس کی صفتیں واضح ہونی باقی ہیں و ان نا ان اللہ اور بے شک ہم ان شاہ دیکھیے ابھی میں نے کہا تھا شاہ کے معنی چاہنا تو ان کے معنی اگر وہ تو ہر جگہ بتایا اگر کبھی اس کا دوسرا معنی ہوگا وہ وہاں بتاؤں گا وہ ان نہ اور بے شک ان اگر لکھ لیجئے اپنے یہاں ان کے معنی اگر شاہ وہ چاہے اللہ اللہ اللہ تعالیٰ لمحتدون تو ہم ضرور ہدایت پانے والے ہو جائیں گے اور حدیث میں سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بعض کہتے ہیں ان کا قول ہے بعض کہتے ہیں حضور کی حدیث ہے زیادہ مناسب ہے کہ حدیث ہے یعنی تحقیق زیادہ یہی ہے کہ حدیث ہے انہوں نے فشدد اللہ انہوں نے سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی اور اب انہوں نے انشاء اللہ کہہ دیا تھا اس لیے اب ان کو توفیق ہو جائے گی گائے ذبح کرنے کی ورنہ اگر وہ انشاء اللہ نہ کہتے بینا بینہ الامر تو وہ اسی طرح پوچھتے رہتے اللہ تعالیٰ ایک شرط بڑھاتا رہتا وہ پوچھتے رہتے اللہ ایک شرط بڑھاتا رہتا اللہ اکبر امت کو کیا سمجھایا گیا کہ تم ان راہوں پر نہیں چلنا اور اس طرح ہندی کی چندی نہیں نکالنا بس جو حکم ملے اس پر عمل کرو کتنی بہترین جماعت صحابہ کرام کی ہے جو حکم ملتا گیا اس پر عمل کرتے گئے کبھی آگے سے پلٹ کر کے اس طرح کریدنے کی کوششیں نہیں کی قال انہو یقول فرمایا علیہ السلام نے فرمایا ان بے شک وہ اللہ یقولو کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن تن ایسی گائے ہے لا ذلول جو گھسی پٹی نہیں ہے ذلول کام میں لگی ہوئی نہیں ہے تصیر العردہ جو کہ زمین کو جوتتی ہو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ گائے تھی نہیں بلکہ بیل چونکہ عربی میں بقرہ بیل کو بھی کہتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں گائے ہی تھی اور زیادہ تر لوگوں کی یہی رائے ہے البتہ بعض علاقوں میں گائے کو بھی جوتتے ہیں الردا زمین پر وہ زمین جوتنے والی نہ ہو ولا تسق الحرسہ اور وہ پانی نہ دیتی ہو الحرصہ کھیتی کو کھیتی کو پانی دینے کا بھی کام لیتے تھے گائے سے وہ رہٹ ہوتی تھی پرانے زمانے میں مسلمت صحیح سالم ہو لا شیت تفیح اس میں کوئی داغ نہ ہو داغ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کام کی وجہ سے اس میں گٹے نہ پڑ گئے ہوں اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ پیلا کلر ہو اور پیرے کلر میں کوئی دوسرے کلر کسی دوسرے رنگ کا نشان بھی نہ ہو قالو الان الان انہوں نے کہا اب اب جیتا آپ لائے لائے ہیں ہیں بالحق حق بات کو اس سے پہلے نہیں حق بات کہی تھی پہلے ہی کہہ دی تھی لیکن اب چونکہ سوال کرتے کرتے تھک گئے اور اوپر انشاءاللہ بھی کہہ دیا تھا تو کہنے لگے کہ اب آپ نے کلیئر کر دی کہ گائے ہو اور نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی ہو بیچ کی ہو اور کلر بھی اس کا پیلا ہو اور کلر بھی گہرا ہو اور حل پر چلنے والی نہ ہو رہٹ پر چلنے والی نہ ہو اور دوسرے کسی رنگ کا نشان بھی نہ ہو چلو آپ بات سمجھ میں آئی فضا بخوہ تو انہوں نے اس کو ذبح کیا وما کا دو یا فالون اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے لیکن آخر ان کو کرنا پڑ گیا کرنے والے کیوں نہیں تھے اس لیے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ قاتل کا پتہ چلے وہ تو صرف ٹالنا چاہتے تھے کسی طرح تفسیری روایتوں میں ہے کہ قاتل کا پتہ چلا معلوم ہو کہ اس کا بھتیجہ ہے اور دوسرا تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی گائے تلاش کرنے کے لیے چلے تو کہیں ملنے نہیں لگی آخر ایک یتیم بچے کے پاس ملی مگر اس نے منہ مانگی قیمت لی ان سے منہ مانگی قیمت کتنی بعض روایتوں میں تو یہاں تک کہ یہ تفسیری روایتیں ہیں تفسیری روایتوں کا مطلب تاریخی باتیں ہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں لیکن یہاں تک لکھا کہ اس نے کہا کہ جتنا اس کی کھال میں بھر کے سونا آئے گا اتنے میں بیچوں گا مرتا کیا نہ کرتا انہوں نے کہا جناب جو مانگو گے وہ دیں گے یہ واقعہ پیش کیوں آیا تھا اب اس کا تذکرہ وہی قتل تم اور یاد کرو جب تم نے قتل کر دیا تھا نفسن ایک جان کو فت دارا تم تو تم اس کو ٹالنے لگے تھے ایک دوسرے پر فی ہا اس بارے میں ایک دوسرے پر ٹال رہے تھے ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے کسی طرح بچ جائیں واللہ اللہ مخرج اور اللہ نکالنے والا تھا کن تم تک تم جو تم چھپاتے تھے تمہارے چھپانے سے کیا ہوتا ہے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے اس کو کون چھپا سکتا ہے فقلنا تو ہم نے کہا اجریبو مارو تم ہو اس مردے کو بادی اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ ہو سے مراد مردہ اور بازی ہا سے مراد گائے گائے کے بعض حصے کے ساتھ ماریں گے مردے کو یعنی اس کا گوشت کاٹ کے لگائیں گے اب ایک لطیفہ سناتا ہوں یہاں تفسیروں میں اتنی بحث ہے کہ گائے کی پونچھ کاٹ کے لگائی تھی یا ٹانگ کاٹ کے لگائی تھی یا زبان کاٹ کے لگائی تھی یہ بحث اسی کا حصہ ہے کہ ہم ماننا نہیں چاہتے ہیں ہم قرآن سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو انہی باتوں سے دلچسپی ہے ورنہ اگر قرآن ماننا چاہتے ہیں ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا غرض ہے گائے کا کان کاٹا یا زبان کاٹی یا پونچھ کاٹی کیا کاٹا جو بھی قرآن نے کہہ دیا کوئی حصہ کاٹ کے لگایا تھا جیسا لگایا مردہ زندہ ہوا لیکن قرآن کا جو سمجھانا چاہتا ہے وہ کمال سنو قرآن کیا کرتا ہے ایک قصہ سناتا ہے پھر کھینچ کر کے اصل مضمون کی طرف لے آتا ہے ایک بڑی اہم بات تھی کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اس کو نہیں مانتے تھے یہ مردہ زندہ ہوا فرمایا کزا علی کا اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ المعطا مردوں کو وہ یوری اور دکھاتا ہے وہ کم تم کو آیاتی ہی اپنی آیتیں لعلکم لا اللہ کم تاکہ تم عقل سے کام لو ثم قصد قلوبکم ہائے ہائے یہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس سے تو دل موم ہو جاتے لیکن کیا ہوا کچھ دیر تو اس کا اثر رہا اس کے بعد لوگوں کے دل سخت ہو گئے پھر بھی آج کرونا کی وجہ سے لوگوں کے دل نرم ہونے چاہیے تھے لیکن آج بھی کتنے دل سخت ہیں ٹینشن ثم قصد پھر بھی قصد سخت ہو گئے قلوب کم تمہارے دل بعد دالی کا اس کے بعد بھی کتنے سخت ہوئے فرمایا فہیا کل ہیجارہ تو وہ ہو گئے ہیا وہ دل ہیں کل ہجارہ پتھروں کی طرح او اشد قصوہ یا زیادہ سخت ہیں قصو سخت ہونے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ سخت کیوں پتھروں میں بھی تین درجے ہوتے ہیں ان کے دل ان میں سے کسی کھاتے میں نہیں وہ ان نا من الحجا رہتی اور بے شک پتھروں میں سے لما ضرور بے ضرور لا کے معنی ضرور دیکھیے یہ بھی لکھ لیجئے جب بھی خالی لام زبر لا ہو اور آگے لا نہ ہو یعنی الف نہ ہو تو اس کے معنی ہوں گے ضرور ضرور ماں ایسے پتھر ہیں یا تفجروں جو پھٹ جاتے ہیں منہ اس ان میں سے الانہار نہریں کتنے پتھر ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں میدانی علاقے کے لوگ نہیں سمجھیں گے لیکن پہاڑی علاقوں کے لوگ سمجھتے ہیں ککر ناگ کیا ہے اتنا بڑا دریا ایک چشمے سے نکلا ویریناگ کیا ہے پہاڑ پھٹا اس میں سے ایک نہر جاری ہو گئی وہ ان نمہا اور بے شک پہاڑوں میں سے کچھ ایسے ہیں لا ضرور بے ضرور ماں جو یہ شک کو پھٹ پڑتے ہیں فیاخ خروجو تو نکلتے ہیں منہ نکلتا ہے منہ اس میں سے الماء پانی تھوڑا تھوڑا پانی جیسے چھوٹے موٹے چشمے ہوتے ہیں وہ ان نہ منہا اور بے شک پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں لا ضرور بے ضرور جو یا بھی تو اوپر سے نیچے گرتے ہیں من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تو انسانوں میں بھی اصل اللہ کا خوف ہو تو آنکھوں سے نہریں جاری ہونی چاہیے اس طرح کہا کہ حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عن ابو جہل کے بیٹے قرآن پڑھتے تھے آنکھوں سے آئے ہائے قرآن نے کہا آنکھیں بہہ پڑتی تھیں یعنی اتنے آنسو بہے اتنے آنسو بہے کہ آنسو نے بہے بلکہ آنسو کے دریاؤں میں آنکھیں بہہ گئیں اللہ اکبر کیا تعبیر ہے قرآن سن کر کے آنکھیں بہہ پڑتی ہیں ساتویں پارے میں آ رہا ہے اللہ کرے ہم کو بھی یہ کیفیت نصیب ہو جائے ہماری بھی آنکھیں بہیں اگر اتنا نہ ہو تو کم سے کم چند آنسوں تو نکلیں کچھ قطرے تو نکلیں چشمہ تو جاری ہو اگر اتنا بھی نہ ہو تو نہیں رونا آتا ہے تو رونے کی کیفیت بنا کر آدمی سجدے میں تو گر جائے اپنے مالک کو مانے تو صحیح لیکن جب وہ بھی نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلو میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے وم اللہ بغافل اور نہیں ہے بے خبر اللہ عما ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہیں اللہ اکبر یہاں تک کا مضمون سنا تھوڑا ایک مرتبہ پھر پلٹ کر کے ان آیات پر غور کریں میں نے کہا تین باتیں ہیں ایک یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے دوسرے چونکہ بہت بڑا طبقہ تب بھی اور آج بھی منتظر تھا کہ یہودی مانیں گے تو ہم مانیں گے کیوں یہ پڑھے لکھے ہیں بھائی اتنے ماہر لوگ ہیں جب یہ نہیں سمجھے دین کو تو ہم کیا سمجھیں گے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ یہودی ایمان لائیں گے جن کا یہ حال ہے کہ پتھر سے ان کے دل سخت ہیں افعت تمعونا تو کیا تم تما کرتے ہو ای کہ وہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے کہنے پر تم ان کو دعوت دے رہے ہو تمہارے کہنے پر یہ ایمان لے آئیں گے ہاں اکا دکا لوگ لائیں گے تب بھی لائے اور آج بھی لا رہے ہیں الحمد للہ اکا دکا بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پہنچیں گے وقد کا نفری کم منہم حالانکہ ان کے یہ کام ہیں جو گزر چکے اور کچھ اور کام سنو کس طبقے سے زیادہ امید ہوتی ہے ایمان لائے وہ طبقہ جو دین کو مان چکا ہو جو کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہو اس طبقے سے امید ہوتی ہے کہ یہ طبقہ مانے گا ان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا کیا حال ہے وقد کان وقد کان اور یقیناً ہے فریق ایک گروہ منہم ان میں سے دیکھیے فریق کے من ہر جگہ گروہ آئے گا ایک گروہ ہے یسمعون کلام اللہ جو سنتا ہے اللہ کے کلام کو ثم یحرفون پھر وہ بدل ڈالتا ہے ہو اس کو من بعد ما دماقل اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتا ہے سمجھنے کے باوجود اس کو بدل ڈالتا ہے وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم بدل رہے ہیں یہ پڑھے لکھا آدمی کرتا ہے عام آدمی نہیں یہ کام کر سکتا ہے یہ ان کے پیشواؤں کا حال ہے اور بدلتے الفاظ کو تھے یا معنی کو بدلتے تھے بخاری کہتا ہے امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ معنی کو بدلتے تھے لیکن وہ کسی خاص موقع پر ورنہ الفاظ کو بھی بدلتے تھے اور معنی کو بھی بدل دیتے تھے الفاظ القبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں مراد ہے الفاظ کو نہیں بلکہ معنی کو بدلتے تھے لیکن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں اس پر بحث کی اور فرمایا نہیں معنی کو بھی بدلتے تھے اور الفاظ کو بھی لیکن الفاظ کو بدلنا یہ کبھی کبھی اور معنی سنا ہاں نماز فرض ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے فرض کا مطلب کہ پڑھ لینی چاہیے کبھی کبھی تو یہ کبھی کبھی کا معنی کہاں سے تو نے نکالا یہ اپنی تشریح تم میوہر تو جو کہاں جو کام یہ طبقہ کرتا رہا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اب دیکھو یہودیوں کا کیا حال ہے عیسائیوں کا بھی ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے لیکن جب اپنے ماحول میں جاتے ہیں کہتے ہیں ایسے بیوقوف بنا رہے تھے مسلمانوں کو ہم وحیدہ لکھو اور جب وہ ملاقات کرتے اللہ دینہ ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وحیدہ خلا اور جب اکیلا ہوتا ہے بعض ان میں سے بعض الا بعض ان بعض کی طرف قالو تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے تھے ہم ان سے بما وہ چیز فتح اللہ جو کھولی ہے اللہ نے علیکم تم پر لیحاجوکم بھی تاکہ وہ جھگڑا کریں کم تم سے بھی اس کے بارے میں عند ربکم تمہارے رب کے پاس مطلب مسلمانوں سے ملتے تھے یہودی تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہاں ہاں ہے ہماری کتابوں میں تمہارے پیمبر کا تذکرہ جب واپس جاتے تھے اپنی قوم میں تو بھئی وہ پوچھتے یار تم ادھر کیا باتیں کر رہے تھے کہا ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری کتاب میں ایک جگہ تذکرہ ہے تو وہ لوگ کہتے تھے ارے کیا بیوقوفی کی بات کہی تم نے ان کے سامنے اقرار کر لیا کہ ہماری کتاب میں تذکرہ ہے ان کے پیمبر کا اب یہ بات تم نے مان لی اور ان کو یاد ہو گئی جب قیامت کے دن محشر کا میدان لگے گا اللہ کی عدالت لگے گی تو ہم سے پوچھے گا خدا آخری نبی کو کیوں نہیں مانا ہم کہہ دیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آخری نبی کب آیا آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے برادران وطن بھی کل کی ادار کے منتظر ہیں اب ان کو کہیں وہ تو آ چکا ہے تو کہیں کب آیا ابھی تو ہمیں نہیں ہم تو منتظر ہیں کہ ابھی آئے گا تو یہودی کہتے تھے کہ ہم قیامت کے دن کہہ دیں گے اللہ کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب آئے تو جب ہم کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو یہ مسلمان فوراً گواہی دیں گے دیکھو جی ہمارے سامنے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ یہی پیمبر ہیں تو تم اپنے خلاف خود گواہ کھڑے کر رہے ہو اپنا اقرار اقرار نہ کرو کیا عجیب بات ہے اگر یہ اقرار نہیں کریں گے اللہ تب نہیں جانے گا جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا وہ راز نہیں اللہ جانے گا جن لوگوں کے یہ کام ہوں کیا ان سے یہ توقع ہے کہ وہ حق کو سن کر کے اس کو مان جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ سچ ہے ویدا لق اللہ اور جب وہ ملتے ہیں اللہ دینہ ان لوگوں سے آمن جو ایمان لائے قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے ویدا خلا اور جب اکیلے ہوتے ہیں بعض ہم ان میں سے بعض بعض ان بعض کے ساتھ قالو تو وہ کہتے ہیں اتحد ہم کیا تم بیان کرتے تھے ہم ان سے مسلمانوں سے بما وہ چیز فتح اللہ جو کھولی ہے اللہ نے علیکم تم پر یعنی تم ہی دنیا میں وہ ہو جو جانتے ہو کہ یہ آخری پیمبر ہیں اور ان کی یہ یہ نشانیاں ہیں کیا تم نے یہ بات ان کو بتا دی لیو حاجو کم تاکہ وہ جھگڑا کریں کم تم سے بھی اس بارے میں اندہ ربی کم اندہ کے معنی پاس جب بھی آئے ربی کم تمہارے رب کے پاس یہ تو جھگڑا کریں گے تمہارے رب کے پاس اور کہیں گے انہوں نے مانا تھا افلا تاقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو وہ بڑے چھوٹوں کو کہہ رہے ہیں کیوں جا کے اقرار کرتے ہو اقرار مت کرو ایسے بولتے رہو بے وقوف بنانے کے لیے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اقرار مت کرو زبان سے اس سے پکڑا جاؤ گے عربی کا محاورہ المارو یو بھی اقرار ہی آدمی اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یا لمون آبا اور یہاں پر بھی دیکھیے آ پہلے ہے واؤ بعد میں ہے لیکن ہم ترجمہ کریں گے اور کیا لا یا وہ نہیں جانتے الکتابہ نہیں اولا یعلم کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وہ یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہ امیون اور ان میں سے ایک طبقہ ہے کن کا امیوں کا ان پڑھوں کا یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے اوپر ایک بالکل ان پڑھ لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے ہیں کتاب کو کچھ بھی وہ یا اشارہ ہو گیا دیکھیے میں نے کہا تھا نا ہم کو بھی کہ مسلمانوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ہوگا جو کتاب کو جانے گا ہی نہیں کیا صحابہ کے دور میں کہا جا سکتا تھا کوئی ایک ایسا بھی ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے لیکن اشارہ ہے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوں گے بالکل ہی کتاب کا معلوم ہی نہیں غیر مسلم پوچھے بھائی تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے کچھ پتہ نہیں بیچارے کو کیا بتائے گا لا لمون الکتاب جانتے نہیں کتاب کو اللہ امانی مگر امانی کو جانتے ہیں یہ امانی کیا چیز ہے کچھ قصے کہانیاں جو ان کے بڑوں نے ان کو بتا رکھی ہیں اور دوسرے امانی آج کے زمانے میں کہیے شیخ چلی کے پلان محض آرزوئیں کیا مطلب کہ ٹھیک ہے ہمیں قرآن تورات نہیں آتی انجیل نہیں آتی مگر ہم بزرگوں کی اولاد ہیں بخشے جائیں گے جنت تو ہم کو ملے گی ملے گی چاہے ہم کوئی نیکی کریں نہ کریں چونکہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں بزرگوں کی اولاد ہیں اور قصے کہانیاں جو بنا رکھے تھے کیا قصے کہانیاں سنا رکھے تھے کہ قیامت کے دن جی ایک یہودی آئے گا اور اس نے اتنے پاپ کیے ہوں گے کہ زمین اس کے پاپوں سے بھر جائے مگر تب بھی اللہ کہے گا چل تو چونکہ بزرگوں کی اولاد ہے اس لیے چلا جا جنت میں وہ ہم اللہ یزنون یہ تھی وہ امانی ان کو جانتے ہیں وہ مسلمانوں میں بھاری تعداد کا یہی حال ہے وہ ہم اور نہیں ہے وہ اللہ یزنون مگر اندازے لگاتے ہیں فویل تو بربادی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں الکتابہ کتاب کو بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون پھر کہتے ہیں من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے لکھتے خود ہیں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے بھی سمنن قلیلا تاکہ وہ خریدیں اس بھی اس کے بدلے میں سمنن قلیلا تھوڑی قیمت لکھتے ہیں کا مطلب ایک بڑا طبقہ ہے جو جھوٹی کہانیاں لکھتا ہے قصے بناتا ہے اور پھر اس کو تورات میں شامل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور دوسرا طبقہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے اس سے قرآن سے معلوم ہو گیا کہ وہ الفاظ میں بھی تحریف کرتے تھے پھر دوبارہ سنیں وہی بڑی بربادی ہے یہ بڑی کس کا ترجمہ کیا چونکہ یہ مبتدا ہے شروع میں ہے اس پر تنوین تعظیم ہے وہیلََََََََََ بڑی ہلاکت ہے دینا ان لوگوں کے لیے ایک الکتاب جو کتاب لکھتے ہیں تورات میں کہانیاں گھڑتے ہیں بھی عیدیم اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون پھر کہتے ہیں من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کیوں لیا تاکہ وہ خریدیں بھی اس کے بدلے میں ثمنا کلیلہ تھوڑی قیمت دنیا کمینی دنیا لے لیں اس کے بدلے میں فویل تو بربادی ہے لہم ان کے لیے مما اس چیز کی وجہ سے کتبت ایدیہم جو لکھی ان کے ہاتھوں نے وویل اور بربادی ہے لہم ان کے لیے مما اس چیز کی وجہ سے یکسبون جو وہ کماتے ہیں اور اس تمام کے باوجود جو ان پڑھ ہیں وہ بھی اور جو یہ تحریف کرنے والے اور اپنی طرف سے گھڑنے والے دونوں کیا کہتے ہیں وقالو اور ان وہ کہتے ہیں یہودی ان کے چھوٹے بھی بڑے بھی لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی نہ ہم کو انارو آگ اللہ ایاما مگر کچھ دن معدودہ گنے ہوئے گنے ہوئے گنے چنے چند دن کے لیے بس ہم جائیں گے جہنم میں اگر گئے بھی پہلے تو جائیں گے نہیں اگر گئے تو بس تھوڑی دیر کے لیے یہ تھوڑی دیر کتنی کہتے تھے اس کے لیے ان کے ہاں تین قول تھے ایک کچھ کہتے تھے چالیس دن تک جائیں گے کہا وہ کیوں کہا ہم نے جتنے گناہ کیے وہ تو ہمارے بڑے بخشوا لیں گے البتہ جو بڑوں سے غلطی ہوئی تھی چالیس دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی اس کی وجہ سے ہم چالیس دن جا سکتے ہیں کچھ کہتے تھے نہیں سات دن جائیں گے کیوں کہا کہ دنیا کی کل عمر سات سال ہے اور وہ جو ہمارے یہاں نصب نامہ مشہور ہے نا ابراہیم علیہ السلام سے اوپر کا وہ نصب نامہ بھی انہی کی کتابوں سے منقول ہے اس لیے زیادہ معتبر نہیں ہے چونکہ ان کے یہاں دنیا کی عمر ہی سات ہزار سال ہے کہتے دنیا کی عمر ہے سات ہزار سال ہر ایک ہزار سال کی طرف سے ایک دن جائیں گے ہم تو سات دن رہیں گے بس واپس آ جائیں گے اور کچھ کہتے تھے کہ چونکہ جمع کا اطلاق کم سے کم تین پر ہوتا ہے عربی میں تو تین دن تک جائیں گے تین دن کے بعد واپس آ جائیں گے جہنم سے للہ اور ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ یہی سوچ پھر مسلمانوں میں پیدا ہوئی وہ لوگ جو اللہ کا تعارف ہی نہیں رکھتے جو جن کو ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے صرف لسٹ کے مسلمان ہیں اور عقیدہ وہ رکھتے نہیں جو عقیدہ رکھنا ہے ان کے لیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی کچھ دن کے بعد جہنم سے واپس آ جائیں گے کل اتخذ تم ان دلہ عہدا اہدا کل کہہ دیجیے اتخذ تم کیا تم نے بنا لیا ہے ان دلہ اللہ کے پاس آہدن کوئی معاہدہ کوئی اگریمنٹ ہوا ہے اگر ہوا ہے فلاں یو خلیف اللہ تو پھر ہرگز مخالفت نہیں کرے گا اللہ و اپنے وعدے کی ہے کوئی اگریمنٹ ظاہر نہیں ہے ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر مالا تعلمون جو تم جانتے نہیں جاؤ گے تم جہنم میں اپنی نافرمانی کی وجہ سے اور تین چت سات دن یا چالیس دن کے بعد واپس نہیں آؤ گے بلا ہاں ہاں کیوں نہیں من کا جس نے کمایا سیا سیا برائیوں کو گناہوں کو اور اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے اتنے کیے احاطت گھیرے میں لے لیا اس کو بھی بھی اس کو گھیرے میں لے لیا خطی اس کے گناہوں نے اتنے گناہ کیے کہ گناہوں میں ڈوب گیا اور گناہوں میں ڈوبنے کا مطلب سب نے کہا کہ عقیدہ ہی خراب ہو گیا کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا یہ سات دن کے لیے نہیں جائیں گے کا اصحاب النار یہ جہنمی ہیں ہم فیحہ خالدون یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے پھر توبہ کی ترغیب پھر دوبارہ رغبت دلائی جا رہی ہے اس کے باوجود جو توبہ کر لے اب بھی مان لے سو سال گزر گئے اسی طرح ابھی زندگی کے دس دن باقی تھے میں کہوں نہیں دس دن ہی دس گھنٹے تھے دس منٹ تھے ذہن میں آ گیا پکے طور پر توبہ کر لی ایمان لے آیا سب معاف والذین آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے مان گئے وہ اور جنہوں نے عمل کیے کام کیے الصالحات نیک اچھے کام کیے اولئک کا الجنہ یہ جنت والے ہیں ہم فی خالدون یہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے آج آدھا ہی گھنٹہ وہ آدھا پارا ہوا گھنٹہ تو شاید ڈھائی گھنٹے ہو گئے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ چونکہ پہلا دن تھا یہ تمہید تھی اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا بڑھیں گے اور انشاءاللہ سوا پارے تک پہنچ جائیں گے پھر روز کا ایک ایک پارہ ہوا کرے گا سوا پارہ کر کے یعنی ہم اس انداز سے کریں گے کہ انتیس کو اللہ کرے تو ہمارا دورہ پورا ہو جائے صدق اللہ مولانا العظیم